اچھا، دوسرا اچھا، اچھا، جی میں کہ جنوں معتدل آخیا جاتا ہے کہ یہ مذہب میں معتدل ہے اسلام میں اس کو منافق کہتے ہیں